وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم آپ کے رب کا اے نبی سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق یعنی مخلوقات کو جمع کریں گے اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے معین فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ کو رہو گے ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک اے نبی آپ کے رب بڑے حکمت والے بڑے علم والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن سرات مستقیم اور جنت سلامتی کا گھر ہے اللہ تعالیٰ جب ان گمراہوں کا ذکر فرما چکے تو اب دین اور ہدایت کے شرف کو بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے مستقیماً بنا برحال منصوب ہے یعنی یہ دین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہ اس وہی کے ذریعے ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور یہی سرات مستقیم ہے اور ہم نے قرآن کی آیتوں کو نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جنہیں عقل و فراست حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نیاز مندانہ غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جنت دار السلام ہے جنت کو دارالسلام کا نام اس لیے دیا گیا کہ جیسی سلامتی کی راہ وہ یہاں چلے قیامت کے دن بھی سلامتی کا گھر انہیں ملے گا اللہ پاک ان کے حافظ و ناصر معید ہیں کیونکہ وہ نیک عمل کرتے تھے جن اور انسان کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اور اس کا انجام پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کیجیے جب کہ اللہ تعالیٰ ان جنوں شیاطین اور ان کے انسانی اولیاء یعنی دوستوں جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور انہی کے پاس پناہ لیتے تھے اور دنیا سے تمتعات کے بارے میں ایک دوسرے کو وہی بھیجتے تھے ان سب کو جمع اللہ تعالیٰ کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ اے گروہ جنات و شیاطین تم نے انسانوں کو بہت بھٹکا لیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا سخت دشمن ہے اور میری عبادت کرنا کہ یہی زرات مستقیم ہے اے لوگوں تم میں سے بہت بڑے گروہ کو ان شیطانوں نے گمراہ کر دیا ہے کیا اب بھی تم کو عقل نہیں آئے گی اور ان کے انسان اولیاء کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک آپ کی بات درست ہے ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے تمتع یعنی فائدہ حاصل کرتا رہا حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ استمتاع یہ تھا کہ شیاطین حکم دیتے تھے اور یہ نادان انسان اس پر عمل کرتے تھے ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص سفر کرتا ہوا کسی وادی میں بھٹکتا تھا تو کہتا تھا کہ میں اس وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں یہ ہوتا تھا ان انسانوں کا استمتاح چنانچہ قیامت کے دن اسی کا عذر پیش کر رہے ہیں اور جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے اور انسانوں سے انہیں بزرگی ملتی تھی چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے سردار ہیں اور آپ نے اے ہمارے پروردگار جو وقت ہمارے لیے قرار دے دیا تھا اس وعدے تک ہم پہنچ گئے اس سے مراد موت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دو تمہارا اور تمہارے اولیاء کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے پھر اللہ تعالیٰ ہی جو چاہیں کریں بعض کہتے ہیں کہ استثناء کے معنی برزخ کی طرف رجوع کرنے کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدت دنیا کی طرف رد ہے اور بعض نے وہ باتیں کہیں جن کا بیان سورہ ہود میں آئے گا انشاءاللہ جہاں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان رہے گے ہاں اس کے سوا اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہیں تو اللہ کی مرضی ہے وہ تو جو ارادہ کر لیتے ہیں اپنے ارادے کو عمل میں لانے کا حق رکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر اس آیت سے ہوتی ہے کہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر ہاں پھر جو اللہ تعالیٰ چاہیں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ کسی کو بھی یہ سزاوار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم لگائے اور کسی کو جنتی یا دوزخی قرار دے ہاں یہ اور بات ہے کہ یوں کہنا درست ہے کہ فلاں عمل اور فلاں قول اور عقیدہ آدمی کو جہنم میں پہنچاتا ہے اور فلاں قول عقیدہ اور عمل آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے لیکن یقینی طور پر کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی بات کسی کے کتنے ہی متقی ہونے یا کسی کے کتنے ہی بدکار اور گناہ ہونے کے سبب نہیں کہی جا سکتی یہ معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے اللہ ہی اپنے بندوں کا فیصلہ بروز قیامت انصاف سے کر دیں گے